محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر اپنی نفل نماز پڑھتے تھے آپ کی اونٹنی جس طرح بھی آپ کو لیے ہوئے رخ کر لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دس